معاذ بن ہشام نے روایت کی کہا مجھے میرے والد نے قطادہ سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو چھیاسٹھ